اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیس و حلقہ صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے نکلا کالو اللہ ونعم الوکیل یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب صحابہ نے عہد کے مسئلے پہ کہا تھا اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے کہا تھا اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جس کو بی بی ابراہیم الخلیل کی بی بی ام اسماعیل نے جب انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا حسب اللہ علیہ الوکیل یہ ایک عجیب کلمہ ہے بس اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق دے حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل بی بیان حسب اللہ علیہ الوکیل اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں منافع ہیں اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے آپ زیادہ علم میں نہ پڑھیں بس یہ ہے کہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا چلتے پھرتے وضو ہو ہو نہ ہو نہ ہو پڑھتے رہے حسب اللہ ہونے بالوکیل بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ایک سیر اعظم ہے بس یقین ہو کر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ جب جس نے پڑھا فن کا لبو بن بطن فوراً کامیاب ہو گیا تو یہ کیسے ناکام ہو گیا تو اب جناب سب صحابہ نے یہ کہا اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا حضور بالکل ہم تیار ہیں ہمیں کوئی غم نہیں ہمارے زخم کو آپ نہ دیکھیں بلکہ ہمیں زخم جو ہے یہ اور انگیخت کر رہے ہیں کہ آج کو سے بدلہ لیں ابو سفیان آخر بھاگ اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جاؤ کیونکہ وہ یہ تو دل میں سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے آخر وہ ہمارے پیچھے تعاقب میں جو آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی ہو پھر ہم مارے جائیں اس لیے قرآن کہتے فن کلبو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا امرا الاسد سے کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی کہ کافر بھاگ گئے جو فرار ہونا کام تو وہی ہوتا ہے نا جو بھاگ جائے جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے پچاس میل اور آ جائے لڑنے کے لیے وہ تو نہیں شکست والا سمجھا جاتا تو جنگ عہد کا یہ مقام جو تھا اس طرح ختم ہوا وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی آزمائش ہو جائے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو صحابہ پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ جائیں وما محبت اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اف امات او قطر تم اللہ قابل کیا اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے بھی پھر جاؤ گے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش اچھا اب جن صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا والا قد ہوں میرا بدری میں نے ان کو معاف کر ان کی اگر غلطی ہوئی ہے یہ پیچھے ہٹے یہ ڈر گئے لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتی ہے کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو شاور ہوں پھر امر ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں تو سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گو جنگ عہد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی کفر بھاگ گیا لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی حضور حضور پاک کے فرمان میں کوتا ہی ہوئی اس کا انجام شکست پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ یغشی من السماء اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک اونگ ایک تھوڑی سی نیند مسلط کر ایک تھوڑی سی ایسے ہر آدمی پہ ایک نیند آ گئی حتیٰ کہ تلوار ہاتھ میں گر گئی اس نیند میں ہم نے ایسی رحمت رکھی تھی کہ سب وہ زخم بھول گئے تکلیفیں بھول گئیں دکھ بھول گئے پھر فریش ہو گئے آدمی پھر تر و تازہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے غزبے کی ایک پوری تحقیق تختیق پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ اگر توفیق دے تو آدمی کو وہ پوری آیات بما تفاصیر اور بما ترجمے کے دیکھنی چاہیے بما ببا علا برادران اسلام محترم بھائیوں آج کافی وقفے کے بعد الحمد للہ دروس سیرت نبوی کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے پھر شروع کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک اس کے بعد میں حج پھر حج کے مصروفیات درس تو الحمد للہ آج پھر ہم اپنے اس دروس کی جن کا تعلق سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جیسا کہ آپ حضرات نے جنہوں نے درست سنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دروس کی ابتدا کی تھی اس دور سے جو حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا دور تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جائے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو ارحاسات جو واقعات پیش آئے پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پھر آپ کا دور رضاط اس کے بعد آپ کا دور صبا پھر آپ کا دور شباب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے نکاح پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شباب اور اس کے بعد پھر نزول وحی کی ابتدا پھر وحی اترنے کے بعد آغاز دعوت اسلام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام میں مشکلات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پر امتحانات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان مشکلات کے بعد ہجرت حبشہ پھر بعض حضرات کی ہجرت مدینہ منورہ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت مبارکہ اور ہجرت مبارک کے بعد غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے اول غزوہ تھا جسے اللہ کے قرآن نے بھی یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا جس میں اللہ نے اسلام کو عزت دی اسلام کا بول بالا ہوا جس میں کفر کی طاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی لیکن دشمنیوں کی آگ زیادہ بھڑک اس کے بعد پھر کفار قریش کا اجتماع کفار قریش کا وہ انتقام اور جذبہ انتقام اور پھر اس کے بعد غزوہ عہد غزوہ عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات صحابہ کے لیے سب سے بڑا امتحان اور غزوہ عہد میں اول فتح سے امکنار ہونا پھر فرمان رسول کے سرنجامی میں اتحادی خطا کا صدور ہونا پھر اس فتح کا شکست میں بدل جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا سرکار دو جہاں کے سب سے محبوب ام ام محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا ابن عمیر کی شہادت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت عظیم ابتلا کا دور ان تمام ادوار کے بعد چونکہ جنگ عہد میں یہود کی سازش تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے بعد یہود بنو نذیر پر محاصرہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا تھا اور ان کا اجلا کہ ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف نکلنے پہ مجبور کیا لیکن یہ پھر بھی رحمت دو جہاں کا رحمت کا انداز تھا کہ اتنے بڑے دشمنوں کو اتنے بڑے آداب کو جن کی وجہ سے ستر صحابہ شہید ہوئے جن کے نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے بڑے زخم سہنے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی کہ جو آپ سامان لے جا سکتے ہو ہر آدمی ایک اونٹ پر سامان اپنا لے کر چلا جائے ہم اس سے تاروض وہ لوگ وہاں سے خیبر میں آئے خیبر میں آ کر مستقل انہوں نے ڈیرا ڈالا اب مدینہ منورہ میں صرف بنو قریدا کے کچھ لوگ رہ گئے بنی کینو کا اور بنو نذیر جو تھے یہ سب کے سب خیبر میں یہاں تک ہم الحمدللہ پہنچے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہودیوں کو اتنا بڑا صدمہ سہنا پڑا کہ وہ تو سینکڑوں سالوں سے مدینہ منورہ میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا ایک بڑا روپ تھا اوس اور خدرج کے قبیلے جو تھے وہ ان کے ایک قسم کے زیر نگی تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا دولت لیکن اسلام کے اس عظمت کے بعد اب یہودیوں کو کسی پل چین نہیں آیا اور یہ اللہ کے قرآن نے ہمارے سامنے بڑی واضح کر دی ہے بات کہ مسلمانوں سے اگر سب سے زیادہ عداوت کسی قوم میں ہے تو وہ یہود ویسے تو مسلمانوں کے عیسائی بھی دشمن مسلمانوں کے سکھ بھی دشمن ہندو بھی دشمن بدھ مت بھی دشمن ہر فرقہ کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن لیکن اگر ان کی عداوتوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر سب سے زیادہ بغض جو ہے سب سے زیادہ عداوت جو ہے وہ یہود کے لیے اس کو قرآن نے وضاحت فرما دی ہے کہ لتجدن اشد الناس للذین والذین اشرکو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے یہود کے دل میں سب سے زیادہ عداوت اور مشرقین یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسی لیے تاریخ عالم کا اگر آپ نظر غائر مطالعہ کریں اور بنظر انصاف دیکھیں تو اسلام کے خلاف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی سازشیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے یہودیوں کا اسلام میں جتنے فرقے بنے اسلام کو جس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اسلام میں جس طرح روافظ رفظ اور شیت کی بنیاد رکھی گئی خارجیت کی بنیاد رکھی گئی کرامتا اور باطنیہ کو مارد وجود میں لایا گیا کرامیہ قدریا مشبہ کے فرقے پیدا کیے گئے اور اسی طرح پھر آگے آپ چلتے آئیں چلتے آئیں قادیانیت کا فرقہ ابھرا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انگریزوں کے آنے سے قبل میں آپ کے پورے ہند میں کوئی ایسی فرقہ واریت کوئی ایسی اختلاف کوئی ایسی فرقہ بندیاں اور گرو بندیاں نہیں تھیں ان سب کے پیچھے جو ہے وہ سب یہود کا حتیٰ کہ محدثین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کو امتی اللہ و سب این کما اوکما کالن صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور یہ امت سے مراد یہ نہیں کہ یہودی نصارہ وہ تو کافر ہے مانا یہ ہے کہ وہ امت جو مجھے ماننے والی میری امت یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والے حضور کی نبوت پر ایمان لانے والے تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تہتر میں سے سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی اور جنتی ہوگا صحابہ آبا نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا اس کو ہم کیسے پہچانیں گے فرما اللہ ما انا علیہ و اصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوں گے صرف وہ نجات پائیں گے اس کے علاوہ جتنا بہتر فرقہ ہے وہ سب کا سب جہنم میں جائے گا تو محدثین نے علماء نے نے یہ بات ثابت کی ہے دلائل سے کہ وہ بہتر کا بہتر فرقہ جو جہنمی ہے ان بہتر فرقوں کا موجد جو ہے وہ یہودی ان تمام فرقوں کے پیچھے دماغ جو ہے وہ یہودی کہیں عبداللہ اپنے سباب کو نظر آئے گا کہیں آپ کو حسن ابن صباح نظر آئے گا کہیں اسی کی کماش کے لوگ نظر آئیں گے وہ اسلام میں داخل ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن مسلمانوں میں پھر کے محبت کے نام پر کچھ فراؤ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ نصیری بن گئے ان کو خدا کا درجہ دے دیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں اس لیے ان کا نعرہ ہی مولا علی ہو گیا وہ حضرت علی کو مولا بان سردار نہیں کہتے وہ مولا کہتے ہیں ہوا مولا کم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے اب تمہارا مولا جو ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے کرامات اسی طرح ایک فرقہ خوارے جو نواسب کا بن گیا جو اہل بیت کا دشمن تھا انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں اسی طرح ایک باطنیہ کا فرقہ وجود میں لایا گیا جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا ظاہر اور ہے اور باطن اور انہوں نے کہا ایک حکم جو ہے وہ ظاہر آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک باطن اس کے اندر ہو انہوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے کہ حرم علیکم الخبر کہ آپ پہ ہم نے شراب حرام کر دی ہے انہوں نے کہا مولوی تو یہ شراب کو حرام کر رہے ہیں بیچارے یہ جو شراب بکتی ہے بازاروں میں حالانکہ مانا یہ تھا کہ تم غرور میں نہ آؤ اور اس دولت کے نشے میں نہ آؤ یہ پینا جینے کا تو مسئلہ بھی کوئی نہیں یہ تو پینے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پینے سے تو خدا کو بندہ جو ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ پرواز کرتا ہے اور اللہ میاں اس کو مل جاتا ہے تو ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو بدلا ان نے کہا طلاق و مرتان سے یہ کوئی نکاح طلاق کے مسئلے تھوڑے اللہ پاک کو یہی مسائل قرآن میں بیان کرنے کے لیے ہے انہوں نے کہا یہ تو بادشاہوں کے عدل و نصب کے مسائل ہیں کہ ایک بادشاہ کو کتنے دفعہ ہٹایا جا سکتا ہے اور کتنے دفعہ معذول کیا جا سکتا ہے تو ان نے پورے قرآن کو بدل ڈالا اسی طرح مشبہ آ گئے ان نے کہا کہ جی اللہ جو فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے ہمارا بھی ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے اترتا ہوں بندہ بھی اترتا ہے خدا بھی اترتا ہے تو لہٰذا وہ تشبیح میں آ کر کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کی تشبیح تو ہو نہیں سکتی کسی سے نہیں سکم اس لیے ہی شہ اچھا بعض لوگ جو تھے وہ ایسے پیدا ان نے سماؤ سے فات کا ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا جی یہ اچھی توحید ہے کہ ہم خدا کو مانیں کہ وہ سمیع ہے اور بندے کو بھی کہیں کہ سمیع ہے خدا کو بھی کہیں وہ رحیم ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رحیم خدا کو بھی کہیں کہ رعوف ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رعوف ہے یہ تو شرک ہے لہذا ان نے اللہ کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا نعوذ باللہ تو اس طرح یہ فرقے بنے اور ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا وہ فکر یہود تھا اور پنجہ یہود تھا وہ اتنے مکار و خدا تھے وہ جانتے تھے کہ اب ہم قوت کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے اب ہم لڑائیوں کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے اب اسلام کو اگر مٹانا ہے تو اسلام میں داخل ہو کر ان کو اندر سے کمزور کر دو ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ درخت کھڑا کھڑا خود گر جائے ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ان کو قابو کرنے کے لیے پوری دنیا کا جو اکنامک کا لیور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو جب چاہو کسی ملک کو نچا دو جب چاہو کسی ملک کو غریب کر دو جب چاہو ڈالر کو اونچا کر دو جب چاہو ڈالر کو نیچا کر دو پوری دنیا میں جتنے فتن ہیں جتنے مصائب ہیں مسجد اقسا کو شہید کیا جائے یا بابری مسجد کو دونوں جگہ آپ کو یہودی نظر آئے ظلم کسوبا میں کیا جائے یا سرب میں ظلم شیشان میں کیا جائے یا کشمیر میں پیچھے کمانڈوز اور ٹریننگ دینے والے جو دماغ ہیں وہ آپ کو یہودی نظر آئے آپ قادیانیت پہ نظر ڈالیں ان کا بھی باقاعدہ تل ابیب میں اب بھی ان کا مرکز ہے اور تل ابیب سے قادیانیوں کا باقاعدہ ماہنامہ ایشو ہوتا جاری ہوتا ہے قادیانیوں کا کیا تعلق تھا تل ابیب سے وجہ یہ تھی کہ قادیانیت نے چونکہ اسلام کو نقصان پہنچایا تو ان کی حفاظت کرنے والے وہی ہوں اسی طرح جتنے فتن ہیں جتنا دور فتن ہے وہ سب کے سب جو ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے حتیٰ کہ آپ ابھی آپ دیکھ لیں آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں روز دیکھتے ہوں گے کلنٹن کا مونیکا کا یہ کیا ہے یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ ایک لڑکی اتنے عرصے تک وہ اپنے کپڑے اور لباس کو محفوظ رکھتی ہے کیا مطلب ہے اس کا ان لوگوں کے نزدیک جہاں زنا گناہ کوئی نہیں جن کے نزدیک اس قسم کی آزادی ہے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں کو مایوب ہی نہیں سمجھی جاتی مایوب تب ہے جب کسی کو جبر کیا جائے اب وہ کہتے ہیں جی اس کا تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا بات تو یہ جھوٹ بولا تو اس لیے ہم ذرا اس کے ساتھ سخت لیکن ایک لڑکی کو ایک آفس میں رکھنا اور بیس سال تک یا دس سال تک یا بارہ سال تک وہ اپنے اس کپڑے کو بھی محفوظ رکھتی ہے اس ٹوزر کو بھی محفوظ رکھتی ہے کیا وجہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی اس پہ لگے ہوئے مادے کو بھی محفوظ رکھتی ہے آپ اسی سے یہودیت کا آپ اندازہ کر لیں تو یہ وہ یہودی تھے جب وہ خیبر میں آئے تو اب وہ جل رہے کہ ہمیں اتنا بے عزت کر کے مدینے سے نکال دیا کہ ہم تو مدینے کی بادشاہی کا خواب دیکھ رہے ہیں جائے کہ ہمارے لیے حضور پاک نے حکم دے دیا کہ مدینے سے نکال دو اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ اخرجو ہم من جدیرت العرب کہ ان کو جدیر عرب سے بھی نکال تو انہوں نے پھر پلان بنایا جہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کر اس لیے میں نے تھوڑا سا پس منظر صاحب کا بیان کر دیا کہ چونکہ آج کل دور یہ ہوتا ہے کہ طالب سے زیادہ استاذ کو مضمون یاد رکھنا پڑتا ہے انہوں نے کہا تھے ہم تو کم سے کم یاد کریں کوشش کریں کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ طالب یاد کرتے تھے استاذ زیادہ محنت نہیں کرتے طلباء کا کام ہوتا تھا کہ وہ سبق یاد کریں اور کہیں کہ کہاں ہم نے چھوڑا تھا آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں استاد یاد کرتے یہ ہمارے ساتھ حرم میں بھی ہوتا ہے یعنی اگر ایک مہینہ چھٹی کے بعد ہم سبق شروع کریں دس طلبا سے پوچھیں گے بھی ہم نے کس آیت پہ سبق روکا تھا تو ہر آدمی نے جگہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہوتا ہے حرم میں بھی ہوتا تو بہرحال میں نے اس لیے وہ ایک پس منظر عرض کر دیا کہ تاکہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک سابقہ تسلسل ذہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا ہوئی ابن اختر ان کا بہت بڑا سردار تھا اور بہت پڑھا لکھا تو حیی ابن اختب اور سلام ابن مشکم یہ دونوں جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ چند اور لوگ بھی لیے اور ایک وفد بنا کر یہ چلے پکا مکرمہ سب سے پہلے یہ مکہ مکرمہ ابو سفیان کا دور تھا یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت جو سربراہ تھے وہ ابو سفیان ابو سفیان سے آ کے ملے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے ساتھ بھی بدر میں ایک بہت بڑا سانحہ گزر چکا ہے کہ آپ کا ستر سردار مارا گیا ٹھیک ہے آپ نے عہد میں لڑائی لڑی اور ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی جس کی وجہ سے ہمیں بھی وہاں سے نکالا گیا لیکن عہد کی لڑائی میں مسلمانوں کے صحابہ تو شہید ہو گئے لیکن آپ لوگوں کو کیا ملا آپ تو جنگ ہار گئے نے کہا کیسے ہار گئے صحابہ شہید ہو گئے ہم نے ستر آدمی ان کا بدلہ لے لیا انہوں نے کہا عجیب بات کر کیا بدلہ لے لیا تھا وہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ تیر انداز جو تھے وہ دروازہ نہ چھوڑتے تو آپ تو جنگ ہار چکے آپ تو بھاگ رہے تھے وہ تو ان سے اتحادی خطا ہو گئی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس دروازے پہ ہم نے اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک جنگ نہ جیتی جائے جب دیکھ لیا ابھی کافر بھاگ رہے انہوں نے کہا آپ کھڑے رہنے کی کیا ضرورت چلو بھائی ہم والے گنی غنیمت اٹھا لیں تو ان لوگوں نے وہ دروازہ خالی کیا تو خالد بن الولید نے عقب سے حملہ کیا اس نے کہا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے فتح تو تب ہوتی کہ تم مدینے پہ قبضہ کر لیتے تم تو خالی واپس آ گئے مکے نہ مدینے پہ قبضہ کیا نہ کوئی مسلمان گرفتار ہوا تم نے کامیابی کیا حاصل کی مجھے یہ تو بتاؤ جنگ جیتنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ دشمن کے علاقے پہ قبضہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دو وہ تو اسلام کی تاریخ اسی طرح چل رہی ہے ان نے تو الٹا جنگ جانی اتنے بڑے نقصان کے بعد ہم پہ حملہ کر دیا اور اتنی بڑی شکست کے بعد انہوں نے بدر کے بدر سورگ تک تمہارا تعاقب کیا تم بھاگ گئے وہ تو عہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے تعاقب میں چلے اور تم بھاگے اور ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ قریشی بھاگ گئے مکے والے بھاگ گئے مکے والے تم تو سلیل ہو کے آئے ہو تم نے کون سی جنگ جیتی ہے ابو سفیان نے نے نے کہا کہا کہا بھی بات تو ٹھیک ہے اس اس تم کیا کیا چاہتے چاہتے ہو ہیں اب ہم مل کے بدلا لیں مسلمانوں سے ابھی تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی کہ مئو کو بدر کہ چلو اگلے سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں پھر بھی تم بھاگ گئے تم نہیں گئے حضور پاک تو آ گئے بدل وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں تو اب بھی اتنا دم خم موجود ہے کہ وہ مدینے سے چل کے بدر آ گئے لیکن تم مکے سے بھی نہیں نکلے ڈر کے مارے تو تم کیسے سردار ہو کیا تم نے اسلام کا مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے تیار ہو جاؤ یہاں سے تم لشکر نکالو وہاں سے خیبر سے ہم لشکر نکالیں گے اور بنی غطفان بنی سلیم بنی فزارہ ان احابیش ان سب قبائل کا میں دورہ کر رہا ہوں ان سب کو تیار کر کے ایک ہی دفعہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے مدینے کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مدینے پہ ہم قابض ہو انہوں نے کہا بھائی اب اس میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہو یہی بات یہ ہے کہ تمہاری یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی اچھی سمجھ آئی اور میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات کروں ہمیں یہ بتاؤ دیننا خیر ان دین محمد صلی اللہ ارے تم پڑھے لکھے لوگ ہو تورات پڑھے ہوئے ہو جیل پڑے ہوئے ہو تم سریانی پڑھے ہوئے ہو عبرانی پڑھے ہوئے ہو عربی جانتے ہو اور پھر مدینہ منورہ کے محاورات جانتے ہو کیونکہ سب سے فصیح ترین عربی بولنے والے یہودی اب بھی یہودی جب عربی بولتا ہے تو بڑی فسال ہوا تھا وہ یہ بازاری لغت نہیں بولتے تو یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا دین محمد مصطفیٰ بہتر اب دیکھیں وہ یہی اپنے اختہ والا کہ یہودی ہے اور آپ جانتا ہے اور خود اللہ کو ماننے والا ہے خود نبیوں کو ماننے والا ہے لیکن چونکہ حضور سے دشمنی تھی کہنے لگا لا دین حکم خیر تمہارا دین بہت اچھا ہے محمد مصطفیٰ کا دین کہاں اچھا ہے یعنی شرک اچھا ہے بت پرستی اچھی ہے غیر اللہ کا سیدھا کرنا اچھا ہے چونکہ دشمن کو فائدہ رہنا تھا اس لیے وہ بدبخت یعنی اپنے دین سے بھی پھر گیا حالانکہ اس کا اپنا دین تو وہ حال کتاب تھے وہ یہود تھے وہ تو خدا کو مانتے تھے لیکن کہنے لگا دین خیر یا ابا سفیان ابو سفیان تمہارا دین بہت اچھا ہے دیکھو تم سب مل جل کے رہتے ہو اللہ کے نبی نے تو دیکھو آ کے لڑا دیا ماں بیٹے سے جدا ہو گئی بیٹا ماں سے جدا ہو گیا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا خاندانوں کے خاندان اجڑ کے رہ گئے اور کوئی مدینے چلے گئے کوئی مکے میں رہ گئے ان نے تو جی جو باپ دادے کے دین کو ہی جٹھلا دیا ان کا دادا پر دادا جس دین پہ تھے اس کو بھی غلط کر دیا تمہارا دین بہت اچھا ہے اب اس پہ ہم خوش ہو کے ہاں، اب وہی نا بات کیوں ایسا کیسے مقابلہ کریں اگر ان کا دین اچھا ہے تو پھر ہم کیوں لڑتے رہے بھائی ہاں اگر ہمارا دین اچھا ہے اسی لیے جب تک کہ آدمی کسی کو کسی مذہبی نقطۂ نظر پر اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ کرے اس وقت تک نہ تحریکیں چلتی ہیں اور نہ کوئی بندہ جان دیتا اسی لیے یہ آپ کے سیاسی لیڈر جو ہے نا یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں جب ان کو تحریک چلانی ہو تو پھر یہ علماء کے دروازے پہ موری صاحبان کے دروازے پہ مدارس کے دروازے پہ آ کے یہ دین والے آدمی تھوڑا سا تو آگے آئے نا تاکہ لوگوں کو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم تو نظام مصطفیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں تو جب حضور کے نظام کی بات آئے گی تب لوگ جان دیں گے ایسے کو پاگل تھوڑا ہو گیا کسی لیڈر کے لیے مر جائے اگر مرے گا تو ہر کوئی کہے گا یار تو مردود ہے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا دفاع دو مریں گے چار دس پندرہ بیس ختم لیکن جب اسلام کی بات ہوگی تو پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب اللہ اللہ کے رسول کے لیے جان اس لیے ان کو جب ابھار دیا کہ تمہارا دین اچھا ہے تو اب قریش بھی تیار ہو گئے اور یہ اپنے اختب نے جا کے بنو سلیم سے معاہدہ کیا بنو غطفان سے معاہدہ کیا بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا ان نے کہا کہ ہوئی اختب تم فکر نہ کرو چار ہزار تو صرف ہم دیں گے نا آپ کو لڑنے اور بنو فزارہ سے معاہدہ کیا یہ تمام معاہدے ہونے کے بعد آپ یعنی اندازہ کریں کہ دس ہزار آدمی اس زمانے میں صرف لڑائی لڑنے والا دس ہزار مقاتل یعنی آپ سوچیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے دس ہزار آدمی کا جنگ کے لیے نکلنا کو معمولی سی بات نہیں ہوتی دس ہزار مقاتل تیار ہوا اور یہ خبریں ایستا ایستا ایستا ایستا چلتے چلتے ودیر منورہ میں بھی پہنچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے اپنی سازشوں کا جال بچھا دیا ہے ان کے وفود بن گئے ہیں کوئی وفد کہیں جا رہا ہے کوئی وفد کہیں جا رہا ہے اور بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں اور اب ان کا منشا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مدینے پہ حملہ کریں اور جب ایک ہی دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے تو بس ہمیشہ کے لیے ان کی قوت کو توڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے فرمایا فشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے صحابہ سے مشورہ اپنے صحابہ سے رائے لیں حضور پاک نے تمام صحابہ کو بلایا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی بڑے بڑے اجلا صحابہ تمام صحابہ اکٹھے ہوئے حضور پاک نے ان کو خبر دی اور بتلایا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک محاذ بن چکا ہے اور یہود مشرقین احابیش اور بنو غطفان بنو سلیم بنو فزارہ یہ تمام قبائل مل کر مدینے پہ حملہ کر اب بتائیں صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ہاں بات نے کہا حضور جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے تھے نا فارس کیونکہ اس زمانے میں فارس سپر پاور تھا روم سپر پاور تھا فارس کا جو لقب تھا بادشاہوں کا وہ کسرا تھا اور روم کا جو ہے وہ ہرک تو یہ اس وقت کی اس زمانے کی بہت بڑی سپر پاور تھی نے کہا کہ فارس میں یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کسی قلعے کو کسی علاقے کو کسی شہر کو بچانا ہے اور ہماری طاقت کم ہے دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے تو ہم پھر خندق کھود خندق کیا ہوتی ہے کیونکہ عرب میں تو پہلے خندق کبھی کھود ہی نہیں گئی اسلام میں تو کبھی خندق کا کوئی تصور بھی نہیں اس نے کہا حضور خندق ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ندی کھود دی جائے ایک نہر کھود دی جائے وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا پھلانگ کے نہ گزر سکے اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی اندر اگر اس کے آ جائے تو پھر اس کو چڑھنے میں دقت ہو اور اتنی طویل ہوتی ہے کہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے اس راستے کو روک دے تو یہ خندق جو ہے یہ ہمارے لیے ایک دفاع کا کام کرتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کی طاقت ایک ہزار ہے اور یہاں اگر آپ نے ایک سو آدمی بھی مورچے میں بٹھا دیا ہے تو وہ ایک ہزار آدمی اندر نہیں آ سکتا کیونکہ جب اندر آئے گا تو کیسے آئے گا آخر خندق میں اترے گا اترے گا تو جو تیروں والے دیکھ رہے ہیں وہ انتظار کرتے رہیں چڑھنے کی کوشش کرے گا اترے گا وہ تیروں پہ رکھ لیں گے اس کو اور گھوڑے جو ہیں وہ پلاگ نہیں سکتے اور دشمن اتر کے پھر چڑھے تو یہ مزاق تو ہے نہیں اونٹ بھی پلاگ نہیں سکتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا حصار ہوتا ہے ہم کھانے کا پینے کا پانی کا اندر سب کچھ رکھ لیتے ہیں کہ اگر محاصرہ لمبا ہو جائے اور دشمن زیادہ دیر بیٹھ جائے تو ہم کم سے کم بھوکھے تو نہ مر جائیں تو یہ سارے انتظام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھی میری رائے میں تمہاری رائے بہت اچھی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور ہمیں خندق کھو دیجیے اسی کے لیے اس غزوے کا نام جو ہے احادیث مبارک میں غزوہ خندق اور اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب احزاب کہتے ہیں حزب یعنی مختلف جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے بن کے ایک حزب بن کے آ گئی میدان میں کیونکہ یہ بھی تو مکے والے اور یہودی اور غطفان اور فزاری اور سلیم یہ سارے احابیش مل کے آ رہے تھے اسی لیے اس کا نام قصبۂ احزاب بھی ہے اور اس کا نام فضبائے خندق اب جب خندق کی کھدائی شروع ہوئی آپ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خندق کا کیونکہ اس کے تھوڑے تھوڑے نشانات تو اب بھی باقی تھوڑے تھوڑے آثار خندق کے اب بھی باقی ہیں کہ بھی اس جگہ خندق ہوتی لیکن اس بات کو سمجھنا گو یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے اور علمی مسئلہ ہے لیکن تھوڑی سی آسانی کے لیے میں عرض کر دوں تاکہ جتنی بات آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو ایک سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ بھی اس طرف خندق کھودنے کی آخر کیا وجہ تھی تو مدینہ تو ادھر ہے اور خندق ادھر کھودی گئی اب بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں نا کہ مثلاً مدینہ تو رسول کدھر ہے حرم کہاں ہے حضور کے زمانے میں تو بس یہی شہر تھا نا جتنا حرم ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ اب حرم بڑا ہے اور اس کے بعد آبادی میں کچھ آبادی تھی اسی طرح نابیا میں کچھ آبادیاں تھیں اسی طرح جانب عہد میں کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں یہ مدینہ منورہ تھا تو اس طرف خندق آخر کیوں کھودی گئی اس میں بڑے بڑے علماء جب حدیث پڑھاتے ہیں نت الجھ کے رہے وہ سمجھا نہیں بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس کا تعلق علماء سے ہے لیکن آپ کے یہ بتانے کی حد تک میں صرف آسانی کے لیے عرض کر دوں مدین منورہ کو آپ کبھی آپ تو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کبھی آپ نقشہ ہو جب آپ مدینہ منورہ کا خریدا دیکھیں گے نقشے کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو خندق کا سمجھنا بالکل ایک سیکنڈ بھی نہیں اصل میں مدین منورہ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی تین طرف تو ہر رات ہے اس کو کہتے ہیں ہر رات ہارا جیسے اب بھی ہے آپ نے آپ جانے مدین ہرا شرکی ہو ہرا غربیہ ہو ہرا جنوبی یہ ہر رات یہ تین ہر رات جو ہیں ان میں نوکدار پتھر تھے کالے کالے اور او بہت طویل عریض میدان میں اس سے فوج کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فوج یہاں سے آ جائے وہ اتنے نوکیلے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر اونٹ آئے تو وہ زخمی گھوڑے آئے تو وہ زخمی بندے آئے تو وہ زخمی تو وہ تو وہاں سے گزرنا ہی مشکل ہے تو تین جانب میں تو وہ ہر رہے تھے ہر رائے واقم تھا ہر رائے شرقیہ تھا ہر رائے خرق. اب تین طرف سے تو مدینے کو ان نے روک لیا نا ادھر سے تو آپ کو خندہ کی ضرورت ہی نہیں کہ وہاں سے تو دشمن کی فوج آ ہی نہیں سکتی ایک جانب جو تھی با بین شرقی والغربی وہاں تھے بنو قریدہ یہودی ان کے بڑے بڑے قلعے تھے بنو قریدہ جو تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلو تھی اسی لیے ان کو ودیدے سے نکالا نہیں گیا بنو کی اور بنو نذیر کو تو اجلا کر دیا گیا لیکن بنو قریدا کو یہاں سے اجلا نہیں کیا گیا نکالا نہیں گیا کہ ان کا معاہدہ تھا انہوں نے کہا حضور آپ کا دشمن ہماری طرف سے حملہ آور نہیں ہو چاہے ہم اس کو دولت سے روکیں پیار سے روکیں طاقت سے روکیں لیکن ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں اور اپنا راستہ نہیں دیں گے آپ کے خلاف اور آپ ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف راستہ نہیں اور نہ اس کی مدد کریں گے یہ حضور کے ساتھ معاہدہ تھا تو یہی نتب الحسن ان کا سردار تو اس طرف سے حضور مطمئن ہے کبھی تین ہرے ہو گئے اس طرف سے بنے قرضہ ہو آگے جبل یہود پہاڑ ہو گیا باقی یہ شمال بچا جس سے حملے کا خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے تو اسی جانب شمال میں وہ خندق ہوتی اور اس کا طول کیسے رکھا گیا ادھر پورے مدینے کو کنٹرول کرے اور ادھر جا کے عہد کے طرف جو ہے جہاں پہاڑ جبل اسیر شروع ہوتا ہے اس سے ٹکرا جائے اور وہ جبل جو ہے حضور کی پشت پہ آ جاتا تھا وہاں سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا پہاڑ چڑھ کے اترے گا نا آگے تو آپ کے تیر انداز انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور پہاڑ کے اوپر بھی بیٹھے ہوں گے تو پھر دشمن جو ہے اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ گھوڑوں کی ہوتی تھی ہاتھیوں اپنا اونٹوں کی ہوتی تھی یا پیدل ہوتی تھی یہ میزائل یہ ایٹم یہ ہوائی جہاز یہ ہیلی کاپٹر یہ تو ہوتے نہیں تو اس لیے خندق کی کھدائی کا سلسلہ اس جانب سے شروع کیا گیا کہ سب سے خطرہ جو تھا وہ اسی جانب اب جناب جب اس طرف سے کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ انتظام حضور پاک نے یہ فرمایا کہ دس دس آدمیوں کی ایک ٹولی بنا اور ہر دس آدمیوں پر ایک بندے کو امیر بنا دیا گیا کہ یہ دس آدمی ہیں ان کے سردار یہ دس آدمی ہیں ان کے سردار اور ہر دس آدمی کے ذمہ یہ تھا کہ اس نے چالیس ہاتھ چالیس ہاتھ جو ہے وہ کھدائی کا عرض اتنا ہو کہ بھئی گھوڑا جمپ کر کے بھی کراس نہ کر سکے نیچے اتنا ہو کہ کوئی جلدی سے نیچے سے اوپر چڑھ بھی نہ سکے اور لمبائی اس کی ہوگی ادھر مدینہ منورہ سے لگے گی اور ادھر جبل اسیر سے جا کے تو یہ طے ہو گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت صحابہ مل کر ایک رجز پڑھتے تھے کہ اللہ عیش اللہ عیش الانصار والمہاجرہ کہ اللہ اگر کوئی عیش ہے آرام ہے تو وہ آخرت کا دنیا تو کچھ نہیں دنیا میں تو آرام ہے ہی نہیں یہ دنیا تو ہے ہی کانٹوں کی سے یہاں تو دشمنوں کو آرام ملتا ہے اپنوں کو تو آرام نہیں ملتا اور یا اللہ مہاجر و انصار کی مفرت فرما یہ صحابہ گا رہے ہیں رجز پڑھ رہے ہیں اور کھود رہے ہیں اور خدائی ہو رہی ہے اور اور یہی وہ موقع ہے جس پہ عبداللہ ابن روا کی وہ مشہور رجز جو صحابہ نے پڑھی اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکار تو جہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے اللہ ولا تصدقنا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نوازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے سَكِينَةً عَلَيْنَا علینا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے اور اگر ہم نے نے نہیں اندا ابینا ابینا ابینا اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے کھلا انکار ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور حضور بھی ملتے تو رف اصوت ہوں حضور اپنی آواز بلند کر تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے اس تڑپ سے اس جذبے سے اس شوق سے خندق کو کھودا کہ اس کی تاریخ میں کوئی نہیں اور اسی اسنا میں ایک پتھر آ گیا اتنا شدید وہ پتھر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار جو تھے وہ بیکار اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کام نہیں کرتا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سخت ترین پتھر آ گیا ہے کہ وہ ہمارے ہتھیار ہمارے اوزار ہماری کدالیں ہمارے فعوس سب ٹوٹ گئے اب آپ مہربانی فرمائیں تو صحابی کہتے ہیں فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا این سخرا تو وہ پتھر کا صاحب نے کہا حضور یہ حضور نے فرمایا پانی اس پتھر پہ حضور نے پانی ڈالا زر بزرت ان بہ کتیبا صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی ضرب ماری تو ریزا ریزا ہو گیا جیسے ریت ہو جو ہم سے نہیں ٹوٹتا تھا وہ پتھر ایسے ریزا ریزا ہوا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ریت کے ذرے بن گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اللہ نے اس آواز میں بھی پھر خدا ہی اس کے بعد ایک اور پتھر جس پہ تمام صحابہ نے پھر زور لگا لیا کہ بھی بار بار مزور کو تو تکلیف نہ دیں لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر بھی نہیں ٹوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اطلاع دی گئی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق سخر ایک بڑا شدید سخر بہت بڑا سخت اور حضور اگر ہماری پوری خندق وسن چار میل ہم نے کھدائی کر دی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو تو خطرہ ہے نا اسی سے دشمن عبور کر سکتے کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف آئے آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں کدال پکڑی اور فرمایا اللہ اکبر آپ نے ضرب ماری اس پتھر پہ صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا وہ روشن ایسے معلوم ہو جیسے اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے بعد میں تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے پورا ماحول روشن ہو جائے پورا علاقہ روشن حضور نے دوسری ضرب ماری تو دوسری روشنی اور اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں سر رسول حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر آپ نے پھر تیسری ضرب ماری اس سے پھر روشنی نکال میں اللہ اکبر اور ریزا ریزا صحابہ نے کہا حضور ہم نے سمجھ نہیں آئی ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پہ لوہا لگے تو اس سے کوئی نہ کوئی روشنی نکل آتی ہے چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں لیکن اتنی بڑی روشنی کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے پورے لوگ حیران ہو جائیں یہ کیا بات تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاک تیرے صحابہ اور تیری اسلام کی فوج تو روم بھی فتح کرے گی وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام کیا ہے جب میں نے دوسری ضرب ماری تو اللہ نے نے فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیرے نگ جب میں نے تیسری ضرب ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کے کھڑے ہیں ہیں کہتے کی کہ اب حالانکہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہاں پہنچے گا وہ علاقہ بھی ہم فتح کریں گے یہ باتیں صرف ایمان والے کے دل میں یقین بن سکتی تھیں کسی دشمن کے دل میں تو یقین نہیں بن سکتی وہ اس طرح ایک لطیفہ بھی ہوا اس دفعہ امریکہ کے سفر میں جب ہم کہتے ایک حدیث مبارک میں یعنی آپ حیران ہوں گے ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت العبیز کو فتح کریں وائٹ ہاؤس بیت العبیز کا کیا مانا تو حضور کا فرمان ہے میں نے کہا امریکہ والوں کا میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں اللہ میں اس لیے تو میں نہیں لے آیا یہاں ورنہ ہمارا کیا تعلق تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم مولویوں کا کیا کام وائٹ ہاؤس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں تو اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے کون سی مشکل بات گو علماء نے کہا کہ وہ بیت البیت سے مراد فارس تھا کوئی کہتے ہیں روم تھا کوئی کہتے ہیں کچھ تھا لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت البیت ہو بھائی وہ ان کا کوئی کسرا کے نام پہ محل ہوگا کوئی ہرکل کے نام پہ محل ہوگا کوئی فارس کے نام پہ محل ہوگا بیت الب کیسے آ گیا آخر حدیث میں اسی طرح ابو داود کی ایک حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی پہ جنگ ہوگی اب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ آبی وسائل پہ ہوں گی پانی پہ جھگڑے ہوں گے لڑائیاں پانی پہ لڑی جائیں گی حضور نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا چودہ سو سال پہلے تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے پھر ہم اپنے راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ تو فوراً کہہ دیتے تھے نا کہ سودا کرس بھائی حضور نے جو فرمایا سچ ورنہ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہو کر اس روشنی میں اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے ہیں روم دکھا سکتے ہیں یمن دکھا سکتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جیسے حضور فرما رہے ہیں وہ یقیناً فرما لیکن ان حالات میں پیشین کوئی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی تو بڑے ایمان کا مسئلہ تھا اچھا اور جو منافق تھے مزید منورہ میں وہ بھی خندق کھدائی خدائی میں آگے جاتے تھے تھوڑا سا پندرہ بیس منٹ کام کیا پھر بہانا بنا کے جی وہ یہ پیٹ میں درد ہے جیسے نالائک طالب علم کرتے مدرسے میں آ جاتے ہیں ہادی بھی لگوا لیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی یا جیسے ہمارے نالائق مسلمان اکثر رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے بیمار کے لیے گنجائش ہے نا کہ روزہ قضا کر تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی منافقوں نے کہا کہ دیکھو یار مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں ہمیں کس طرح اور کیسر کی اور فارس کی اور روم کی لیکن مسلمان جو تھے وہ کہتے سدا کر جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے رہے اور یہی وہ خندق کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو پتھر کا کھودنا دوسرا ہمارے پاس قلت غذا کھانے کو کچھ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور یہ دیکھے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں تو آنتوں میں پانی پی پی کے بل نہ پڑ جائیں تو ان نے پتھر باندھ دیے تھے کہ چلو کم از کم آتے تو سیدھی رہیں پیٹ تو سیدھا رہے اور تو کچھ نہیں ہے کم از کم جب ٹھنڈا ٹائم ہوگا یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا تو کچھ اس کی ٹھنڈک سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا تو اس لیے صحابی نے کہا فرف آسو بہو یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے فرف آسو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے بھی اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو آپ نے دو پتھر آپ نے فرمایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے نا میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تو دو پتھر باندھے ہوئے ہوں اللہ کا شکر کرو اللہ آزمانا چاہتے ہیں تم کیا کرتے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاکا کا اور بھوک کا یہ حالت ہو گئی کہ حضور کے پیٹ پہ پتھر بندے تو میں جلدی سے دوڑا گھر میں اور اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے اس نے کہا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بکرا ہے چھوٹا سا اناک اور گھر میں کچھ جو ہے اور گھر میں کچھ زیت ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اگر کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا میں نے حضور کو دیکھا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ یوں کر لیں کہ اگر تین آدمی حضور کے ساتھ اور ہوں اور چوتھے آپ ہوں یا چار اور ہوں اور پانچویں آپ ہوں پانچ آدمی سے زیادہ کا کھانا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس جو جو ہے جو آٹا ہے جو تیت ہے جو گوشت نکلے گا ایک سے ڈیڑھ کلو دو کلو نکلائے گا تو یہ پانچ آدمی اسے زیادہ کا نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جلدی دعوت کرو میں اس وقت تک کھانا تیار کر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ حضور میں نے ایک بات کہنی ہے اور علیحدگی میں ٹھیک آئی رسول اللہ اس رازداری میں آ کے بات کی اس نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر میں اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ رابع ہو مؤ خامس ہو یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ پانچ اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے گا اور اچھا ٹھیک حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے خندق کے کنارے پہ کھڑے فرمایا یا معاشر الانصار والمہاجرین دعوت جابر آؤ سب کٹے ہو جاؤ دعوت کر تمام صحابہ کام چھوڑ دیں جابر کی دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں ترے زمین نہیں کرتے میں نے اجازت دی میں نے کہا حضور میں گھر جا کے ذرا انتظام کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں نے کہا ماں بھی کہا کہا کیا کیا ہو ہو گیا تمہیں نے گیا پانچ آدمی کا ہمارے گھر میں کھانا ہے حضور سارا لشکر لا رہے ہیں وہ تو چار سو آدمی آ رہا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حل اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے میں نے بتلا دیا تو اس نے کہا کہ پھر جس نے بلایا ہے وہ جانے اس کا خدا جانے تم کیوں مرے جا رہے ہو ہم نے تو نہیں بلایا نا ہم نے تو حضور کو بلایا اب حضور نے دعوت دی ہے تو پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہم کیا کر سکتے حضور تشریف لے آئے آپ نے فرمایا ابھی کہاں ہے وہ دیکھی کوشش کہاں ہے وہ آٹا ہے آپ نے اپنا لواب مبارک ڈالا دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ دس دس آدمیوں کی ٹولی بٹھا دو اور روٹیاں دیتے جاؤ روٹی میں سالن ڈال کے ایک ایک آدمی کو دیتے جاؤ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ جی ہم چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور میں ادھر دیگ جی کو دیکھتا ہوں جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے تمام لشکر کھا کے چلا گیا اور حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں حیران تھا کہ بھئی سالن پہلے سے بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے مجھے سمجھ گیا تو حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان ان اللہ اسی نے رزق دیا یہ تو اسباب کی بات ہے اصل رزق دینے والے تو وہ ہیں جس میں چاہے برکتہ فرما دیں اس میں چاہو تم بھی کھاؤ گھر والوں کو بھی کھلاؤ سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ عظیمہ جو سیاہ اور صحیح میں بخاری اور مسلم اور بڑی بڑی عظیم کتابوں میں کہ جس میں کثرت تو عام کہ ایک محدود تو عام کا بڑھ جانا محدود آٹے کا بڑھ جانا محدود سالن کا بڑھ جانا اسی طرح جب چند یوم اور گزرے ہیں تو یہ تو اللہ آئماء محدثین آئماء مجتہدین آئمائے فقہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور جب خندق سے مٹی نکالتے تھے انہوں نے کہا کہ دو کیفیتیں یا تو حضور اپنا ہاتھ یوں آگے باندھ لیتے تھے اور یہاں مٹی رکھ لیتے تھے اور اینٹیں اور پتھر رکھ لیتے یا کبھی حضور پھر اپنا ہاتھ یوں باندھ لیتے اور کہتے بھی یہاں پیچھے سے پتھر رکھ دو اور مٹی رکھ دو اور جا کر باہر پھینک یعنی اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا ہے جس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق سے مٹی نکالی تو تھوڑی دیر کئی دن گزرنے کے بعد فاقہ پھر شدید ہو گیا تو بی بی آمرا بن روا ان کو پتا چلا تو ان کے پاس کوئی تھوڑی سی کھجوریں تھیں کوئی ایک کلو دو کلو وہ کے ان نے وہ کھجوریں بھیجی کہ عبداللہ ابن رواحہ اور باقی اس کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ سب وہیں پتھر پہ کام کر رہے تھے ان نے کہا کہ کھجوریں میرے گھر والوں کو رشتے داروں کو دے دو تاکہ وہ بیچارے کچھ تو گزارا کریں جب ان کے پاس کھجوریں آئیں تو ان نے کہا کمال ہے ہم کیسے کھا سکتے انہوں نے کہا بھی یہ تو چلو حضور کی خدمت میں پہلے ہم حضور کو تو شریک کریں نا اپنے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایک کلو دو کلو کی کھجوریں پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ آواز دے دو تمام صحابہ کو کہ سب آ جاؤ بھی کھجور کی دعوت ہے بی بی امرا کی دعوت تمام صحابہ دوڑ کے آ گئے حضور نے فرمایا کہ بچھاؤ دستر دسترخوان جو تھا چمڑے کا بچھایا گیا کہتے ہیں جب وہ کھجوریں ڈالی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھا رہے ہیں اور کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ دسترخوان سے باہر گرنے لگ گئی اتنی کھجوریں ہو گئی کہ ہم تین سو آدمی کھجوریں کھا گئے اور دسترخوان اسی طرح بھرا ہوا ہے اور دسترخوان سے کھجورے باہر گر رہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا یہ موجودہ مبارک جو ہے یہ بھی اسی خندق کے موقع پر پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام خندق کے اپنا معجزات اس کی کھدائی اس کی محنت حتیٰ کہ وہ خندق جو تھی تیار ہو گئی اور اسی اسنا میں دشمنان کفار قریش کا لشکر جو تھا وہ آپ حیران ہوں گے کہ دس ہزار مقاتل لے کر اور حضور کے ساتھ کتنے آدمی تھے سارے جمع کرنے کے بعد تین ہزار تین ہزار بھی سارے مخلص نہیں تھے منافقوں کی جب آدمی اس میں شامل کل تین ہزار آدمی جمع اور مدینہ منورہ میں حضور پاک نے حکم دے دیا کہ جتنے بچے ہیں عورتیں ہیں اور جتنے معذور بوڑھے ہیں وہ ایک بڑے قلعے میں بڑے گھر میں جمع ہو جائیں تاکہ علیحدہ علیحدہ نہ ہوں خدا نہ خاصہ ہم سب جوان تو ادھر لگے ہوئے ہیں اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ایک ایک گھر سے تو نہ پکڑ کے بچوں کو لے جائے کم از کم ایک جگہ تو ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے مشکل نہ ہو تو ابو سفیان اپنے دس ہزار لشکر کو لے کر اور ابن اختب سلام اور بڑے بڑے یہودیوں کے سربراہ کے سارے کے سارے آئے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ سلاسہ ہر رات ہے ان ہر رات سے تو ہم مدینے جا نہیں سکتے ان کو بھی پتا تھا کہ بنی قریدا کے ساتھ سرکار دو جہاں کا معاہدہ ہے ہم ادھر سے بھی نہیں جا سکتے تو اسی لیے انہوں نے بھی اسی شمال کے علاقے کو تجویز کیا اور اسی شمال میں آگے پڑاؤ ڈالے اور جب او تک کیمپ لگتے گئے کیونکہ دس ہزار آدمیوں کے لیے خیمے لگانے ہوں ایک ایک خیمے میں اگر آٹھ آدمی ہوں تو کتنے خیمے لگیں گے ہزاروں خیمے لگ گئے اور وہاں ان کے لشکر اون دولت پیسہ مال وہ تو بالکل یعنی تیار ہو کر آئے تھے اس طرح دشمنوں کی فوجیں ٹکرائیں اور مسلمانوں کے لیے خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک عجیب منافقوں نے دیکھا بھی دس ہزار کا لشکر ہے دس ہزار سے کون لڑے منافق نکل گئے منافقوں کے نکلنے کے بعد خدا کی قدرت یہ ہے کہ مسلمان جو تھے بےچارے کمزور دل کے ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے کہا دس ہزار آدمی سے کیسے لڑ سکتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا پر اور آپ کے پرمانوں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف تین سو آدمی حضور کے ساتھ اور باقی سب گھروں میں چلے گئے پکے مسلمان صحیح العقیدہ مسلمان لیکن پاؤں درس گئے اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا شدیدا یہ وہ تھا ابتلا مومنوں پر کہ ہل گئے ایسے زمین میں زلزلہ اسی لیے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے من و اسفل ازاغت کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لیا آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہے وہ بالغت القلوب الحناجر اور جب تمہارے دل جو تھے نکل کے یہاں گلے میں آ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا اور اس وقت تم گمان کرتے تھے اللہ پر گمان کرنا کہ ہائے ہم اس حال میں ہیں پتہ نہیں خدا ہماری مدد کب کرے گا پتہ نہیں خدا کی مدد کب آئے گا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا اور یہ وہی وقت تھا کہ جب منافق کہتے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ تو دھوکہ ہے کہاں مدد آئے گی کہاں نصرت آئے گی اب تو ہم ایسے پھنسے ہیں کہ بس ان دو چکی کے پاٹوں میں پس کے رہ جائیں گے ہماری کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوگا اس منظر میں یہ واقعہ تھا زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں دروس سیر نبویہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و منت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ عہد تک اور اس کے بعد جلائے بنی نذیر اور اس کے بعد غزوہ عہد تک ہم پہنچے غزوہ عہد کے بعد جلائے بنی نذیر کے بعد غزوہ خندق غزوہ خندق کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوت الاحزاب بھی کہا جاتا غزوہ خندق کو خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خندق کھدوائی گئی اس لیے اس مناسبت سے اس غزبے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا غزوہ اور سرایہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود تشریف فرما ہوں وہ غزوہ ہو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجیں اور آپ تشریف نہ لے جائیں اس کو سریا کہا جائے اسی لیے محدثین کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سرکار دو جہاں کے غزوات اور سرایہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں ذکر کیا کیا ہے تو غزوہ خندق جو ہے یہ ان غزوات میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک اور غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے احزاب جمع ہے حزب حزب مانا جماعت تو جب چند جماعتیں چند قبائل چند قومیں مل جائیں تو احزاب ہو گیا جمع کا سگا بن گیا تو بنی نذیر کے اجلاس یعنی جلا وطن کرنے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے حیی ابن اختب اسی طرح اور بڑے سردار تو انہوں نے دراصل جا کے قریش کو ابھارا پھر انہوں نے بنی سلیم کو بنی فزارہ کو بنی غطفان کو احابیش کو ان سب کو تیار کیا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ اسلام کا یہ شہر اسلام کی یہ قوت یہ مسکر یہ مرکز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو اب اس میں چونکہ اتنی جماعتیں شامل ہو گئیں اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہو گیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھدوانے کا حکم دیا تو چالیس ہاتھ خندق جو ہے دس دس آدمیوں پر تقسیم کی کہ دس آدمی چالیس ہاتھ کھودے خندق کی کھدائی اتنا گہری ہوتی تھی کہ کوئی آدمی جلدی سے اوپر نہ چڑھ سکے اور چوڑائی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی گھوڑا جو ہے جلدی سے پھلانگ نہ سکے تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ تین طرفوں تین اطراف جو تھی ان میں ہر رات تھے اور ایک طرف میں بنی قریضہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا مرکز تھا قلعے تھے اور بنی قریضہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مطمئن تھے تو اب صرف وہ علاقہ تھا جو مدینے کے شمال میں آتا تو اسی لیے وہاں خندق کو کھودا گیا اور اس کو لمبا اتنا کیا گیا کہ ادھر مدینہ منورہ سے ٹکرا جائے اور ادھر جبل اسیر سے ٹکرا جائے اسی اسنا میں ابو سفیان کی قیادت میں کیونکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت ابو سفیان تھے اور ابو سفیان کے دل میں بڑی عداوتیں بھی تھیں کہ اصل جو بدر میں مار کھائی تھی کافروں نے اس کا سبب تو ابو سفیان کا کافلا تھا اور پھر عہد کی لڑائی میں ان کی قیادت کرنے والا بھی ابو سفیان تھا تو عہد کی لڑائی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی لیکن مشرقین کو بھی تو کچھ نہیں ملا نہ مدینہ فتح ہوا نہ مدینے پہ قبضہ کر سکے نہ کوئی مسلمانوں سے قید ہوا نہ کوئی ان کو بال غنیمت حاصل آیا وہ تو جیسے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے تو وہ بھی ابو سفیان کے دل میں ایک بہت بڑی خلش تھی اس لیے وہ دس ہزار کا لشکر لے کر اور اس زمانے میں دس ہزار لڑائی کرنے والے مقاتل یعنی دس ہزار جوان لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئیں یہ کوئی معمولی سا حملہ نہیں شمار ہوتا اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف تین ہزار جب یہ لشکر آ گیا اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی انہوں نے خندق کے اس طرف اور جب انہوں نے آ کے خندق کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہزا اول و مکی فی الحال بھائی یہ تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق کیونکہ مکے والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں تھی نہ مدینے والوں نے دیکھی تھی وہ تو حضرت سلمان نے بتایا تھا کہ فارس کے لوگ جب اپنے دشمن کو روکنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں خندقیں کھود دیتے تو کہنے لگا کہ یہ بہرحال ایک جنگی چال ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارے لیے ہے نئی بات ادھر جناب جب یعنی محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ابو سفیان نے ہو یہ اختب جو سب سے بڑا یہودیوں کا سردار تھا اس سے کہا کہ بھی جا کے بنو قریضہ سے بات کرو وہ تو تمہارے یہودی ہیں ورنہ مسلمانوں سے ہم اس حال میں نہیں لڑ سکتے چاہے ان کے پاس تین ہزار آدمی ہیں زیادہ آدمی نہیں ہیں لیکن درمیان میں خندق ہے اگر وہ صرف ایک صف بنا کر خندق کے مقابلے پر تیر اندازوں کی بٹھا دے تو ہمارا تو کوئی آدمی خندق عبور کر ہی نہیں سکتا جا کے بنو قریضہ سے بات کرو اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریضہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ توڑ دیں اور ہمیں راستہ دیں تو جب بنو قریضہ ہمیں راستہ دیں گے تو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہیں بنی قریضہ کی طرف سے یعنی جنوب شرق کی طرف سے اور آدھی فوجیں جو ہیں شمال کی طرف سے تو جب ادھر سے ہم داخل ہوں گے تو مسلمان ادھر متوجہ ہوں گے پھر ہم خندق قبور کر لیں ورنہ تو خندہ قبور کرنا بڑا مسئلہ ہو یہ ابن اختب جو ہے وہ جبل عہد کے پیچھے سے بہت لمبا چکر کاٹ کے کیونکہ اب وہ شمال سے جنوب شرق میں آنا چاہتا ہے مسلمانوں سے تو گزر نہیں سکتا تو پیچھے سے جاتے ہوئے وہ جناب بنو قریضہ کے حسون پہ ان کے قلعے تھے بڑے بڑے ان کے محلات تھے بڑی دیواریں تھیں بڑی وہاں پہنچا اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے اور اس نے بنی قریدا کا جو سردار تھا اس کو آواز دی کاب کو آواز دی کابل کرزی اس نے کہا کہ کاب میں ہوئی ابن اختب ہوں اور میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے وہیں سے ملادم سے کہا کہ اس سے کہو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم یہودی ہو یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہو اور تم بنی قریدا کے سردار ہو میں بنی نذیر کا سردار ہوں ہم ہم مذہب ہیں ہم مسلک ہیں میں تمہارے گھر پہ دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے تم عجیب آدمی ہو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو یہ کیا بات ہوئی تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو یہ ابن اختم ہمارا معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے انہوں نے کہا عجیب آدمی تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا کہ میں کیوں آیا ہوں تو اب اس نے ایک چبھتی ہوئی بات کی اس نے کہا ہاں ان کا تخاف تاکل احدن من شتک کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے بخیل ہو نا تم زلیل آدمی ہو نا تم گٹیا آدمی ہو سردار ہو تو کیا ہو گیا اب اس کو غیرت جاگی اچھا مجھے تانا دیتے اس نے کہا جاؤ وہ تو اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے نا اور یہ تانا جو تھا عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا کوئی اس کو کہے کہ تیرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ملے گا یا تمہارے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملتی ہے تم روٹی کھلانے سے بخیل ہو ڈرتے ہو یہ تو ایسا تانا تھا کہ عرب کانپ جاتے تھے کہ تو کیا مت تک ہمارے میں عیب لگ جائے اسی لیے وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کی تدوین قرآن شریف کی جمع ہو رہی تھی آپ قرآن لکھا محفوظ کیا جا رہا تھا تو وہ اس بستی کے لوگ جن کے پاس سیدنا موسا علیہ السلام اور حضرت خدر گئے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا سید موسا علیہ السلام گئے کہ ہم مسافر ہیں مہمان ہیں ابو انہوں نے انکار کر دیجیے ہم نہیں مہمان بناتے ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں جاؤ انتاکیا کی وہ بستی تھی تو وہ بستی والے لوگ جو ہے ایک وفد لے کے صحابہ کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ واقعہ نقل ہو گیا ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے پتہ نہیں کھانے کا انکار کیا تھا بد بختوں نے کیا کیا تھا ہم تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کتنی لانتی تھے بستی والے کہ دو مہمانوں کو کھانا بھی نہیں دے سکے تو تم مہربانی کرو ہم سے جتنا دولت چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے پیسہ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں صرف اتنی مہربانی کر دو کہ تم قرآن شریف لکھ رہے ہو جمع کر رہے ہو ابو این فو ہم آبے با کا نیچے والا نقطہ جو ہے نا یہ اوپر لگا دو تے بن جائے بس ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائیں تو پڑھا جائے گا نا ابو این از اور اوپر اگر دو نقطے لگا دو تو اتو ائیں فوہما کے بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی انہوں نے کہا بد بخت عجیب لوگ ہو تم اب اللہ کے قرآن کی زبردیر بدل دیں گے تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو ہم خدا کا قرآن کیسے بدل سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ صرف ایک نقطہ بدل دیں وہ تو پھر پورے قرآن میں تشکیق ہو گئی چونکہ پورا واقعہ بدل گیا یہ کیا کہہ رہے ہو اور اللہ کا قرآن غیر محرف و غیر مبدل ہے جس میں نہ نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے اگر ہم ایک جگہ لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا جو سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے وہاں کون پڑے گا اسی لیے یہ بھی قرآن کا اس اکیس بیسویں صدی کا بوجھا سمجھیں کہ آج بھی جو پوری دنیا میں شیعہ یہ شور کرتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے محرف ہے مبدل ہے اور اصل قرآن جو ہے وہ مصحف علی اور مصحف فاطمہ ہے جو غار میں محفوظ ہے اور منتظر مہدی کے پاس ہے وہ جب آئیں گے تو وہ نکال کے لے آئیں گے قائم آل محمد جب ظاہر ہوگا تو وہ لے کے آئے گا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ سن آ یمن میں سیدنا علی کے اپنے ایک ہاتھ اور قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا اور اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے جرمنی اور یورپ ان کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں آثار قدیمہ کے ان کی تحقیق کے بعد یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی یہ اتنا سو سال پہلے لکھا گیا ہے اور یہ صحیح نسخہ اور وہ اور آگے مبارک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر انہوں نے معاوضہ دیا ہے اس کمپنی کو کہ جو مثالے کے ساتھ ان کاغذوں کو پھر جوڑے اور ان کو پھر زندہ رکھے تاکہ وہ کاغذات پھٹ نہ جائیں تو اب اس کو انہوں نے صنع میں باقاعدہ وزارت الشعون الاسلامیہ نے یعنی زیارت کے لیے رکھ دیا ہے اور لاکھوں لوگوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور سیدنا علی کا جو اپنی قلم کا لکھا ہوا ہے قرآن اس میں اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں تو بہرحال جب اس کو اس کی بخل کا تانا دیا گیا تو اس نے بلا لیا اس نے بلا لیا اور بیٹھے تو ہوئی ابن اختب بڑا چرب زبان تھا بڑا بولنے والا آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو عجیب بات میں نے ساری دنیا کو ہلا ڈالا کہ بھئی میں نے مکہ سے قریش کو نکالا بنو غطفان کا چار ہزار کا لشکر لے کے آیا بنو فزارا بنو سلیم احابیش ان سب لوگوں کو میں لے کے آیا کہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اب تم یہاں معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے کیا معاہدہ ہے بھی تمہارا ان کے ساتھ جب تم ان کو نبی نہیں مانتے وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے تو کس بات کا معاہدہ یار حجی ہاں بے وقوف آدمی ہو تم ہمارا ساتھ دو تو ایک دن میں بات ختم ہو سکتی ہے ان کے پاس کل تین ہزار پاس دس ہزار کا لشکر صرف تم ہمیں راستہ دے دو چلو بندے بھی نہ دو اپنے بندے جنگ میں بھی نہ جھوکو چلو کل تھوڑا بہت کو بہانا بھی بن سکتا ہے کہ جی وہ ادھر سے عبور کر گئے ہمیں خیال نہیں رہا ورنہ ہم نے تو کوئی مدد نہیں کی تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں اپنے قبیلے سے گزرنے دو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ جنوب شرقی سے بھی حملہ ہو اور شمال سے بھی حملہ ہو مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر اور آخر میں آ کر وہ مان گیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور کے ساتھ معاہدہ توڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اڑتی ہوئی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہیں بنی پورا وہ تو معاہدہ توڑ رہے اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ہی ختم ہوگی پر جنوب شرکی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدینہ منورہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو حکم جاری ایک تو آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں سعد اور حقیقت بھی سعد تھے ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں چونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس اور خزرج جو ہے خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر سے وہ ان کے حلفات تھے اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریدا کا حلیف تھا تو نے کہا کہ وہ تمہارے حلفا ہیں تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں اور پھر بنی قریدا نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں غدر کر رہے ہیں تم جا کے ان سے بات کرو ایک تو پتا کرو کہ کیا واقعی معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے اگر نہیں توڑ رہے تو بات ختم ہو گئی لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو انہیں مجبور کرو کہ بے وقوف ہو کیا کر رہے ہو تم اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خبر جو بھی ہو اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا واپس آ کر مجھے بتانا ہے اور اگر میں صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھا ہوں تو پھر اشارے سے بات کرنی ہے کنائے سے بات کرنی ہے ظاہر نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ بات کا پتہ چل گیا تو مسلمانوں کے تو حوصلے پست ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ فرمایا اور دوسرا یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تمام عورتوں کو تمام بچوں کو تمام بوڑھوں کو ایک بڑے محل میں ایک بڑے مکان میں ایک بڑی حویلی میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ رہیں کہ ہم جوان تو سارے خندق پہ آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ تو خالی ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے ایک ایک گھر پہ کون پہرا دے ایک جگہ جب وہ محفوظ ہوں گے تو اللہ رحمت کرے گا پہلے تو کوئی حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا نا اکیلی عورت ہے تو اٹھا لے گا اور وہاں جو ہمارے صحابہ کمزور ہیں ضعیف ہیں بوڑھے ہیں یہ بھی وہاں بھیج دیے جائیں چونکہ لڑ تو سکتے نہیں بیچارے تو وہاں عورتوں کا ایک دگا اجتماع کر دیا گیا صدرت سعد واپس آئے اور وہ خبر لے آئے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے جب دیکھا تو حضور تو پہچان گئے اس کے چہرے سے کہ بھی خبر اچھی نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے اس نے کہا جی القارت والعدو حضور کیا کریں دشمن ہے اور اس حملے کا خطرہ ہے ہر طرف دشمن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں تو حضور نے فوراً اس کی بات کو رکھنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر اس میں ایک اظہار تھا اللہ بڑا ہے وہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے اور دوسرا یہ اظہار تھا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت سعد اچھی خبر لائے حضرت خوش ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے لیکن وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی آخر وہ بات جو تھی نکلتے نکلتے مسلمانوں کے پاس بھی پہنچ گئی کہ بنو قریضہ نے عہد توڑ دیا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے وہ فوراً بھاگ گئے اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے حضور جب صبح کو اٹھے تو تین ہزار میں باقی تین سو آدمی ساتھ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بیس سماعت فرمائیں